عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جن کی زبانیں شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں اور ان کے دل گھیکوار کے پھل سے بھی زیادہ کڑوے ہیں میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ ضرور میں ان کے درمیان ایسا فتنہ نازل کروں گا جس سے ان میں کا عقل مند آدمی بھی حیران رہ جائے گا پھر بھی یہ مجھ پر غرور کرتے ہیں یا جرت کرتے ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار چار سو پانچ یہ حدیث ضعیف ہے